ابان بن یزید نے کہا ہم سے یحییٰ بن کثیر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر آئے حتیٰ کہ جب ہم ذات الرقاع نامی پہاڑ تک پہنچے کہا ہماری عادت تھی کہ جب ہم کسی گھنے سائے والے درخت تک پہنچتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے کہا ایک مشرک آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ لی اسے میان سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے کہا تو پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے تم سے محفوظ فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈال لی اور اسے لٹکایا اس کے کے بعد نماز لیے اذان کہی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ گروہ پیچھے چلا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو دو رکاتے پڑھائی کہا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکاتے ہوئی اور لوگوں کی دو دو رکاتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انچاس